والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم معذر حاضرین اور برادران اسلام آج بتاریخ نو رمضان المبارک سن چودہ سو بیس ہجری مطابق سترہ دسمبر انیس سو ننانوے بروز جمعت المبارک اسلامک سینٹر لیز میں آپ حضرات سے ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جمعہ المبارک کے دن سب سے پہلے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہت بڑی عبادت اجر اور ثواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ ان کا نام لکھ لیتے ہیں اور ہر پہلے آنے والے کو بعد میں آنے والوں سے ثواب زیادہ ملتا ہے حتیٰ کہ جب خطیب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اس وقت میں جو لوگ آتے ہیں تو ان کا صرف فرض ادا ہوتا ہے ان کو اس سے زیادہ ثواب اور اجر نہیں ملتا کیونکہ فرشتے بھی اپنے صحیفے اور کاغذ لپیٹ کر صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ پہلی صف کا ثواب پہلی صف میں نماز پڑھنا اس کے بعد والی صف میں پڑھنا جتنا اگلی صفوں میں کوئی بیٹھے گا اتنا وہ زیادہ ثواب کمائے گا اور کل میدان کل جنت میں ایک میدان لگا لگے گا جس کا نام میدان مزید ہوگا جو دنیا کے اندر جس طرح ہم ہفتے بعد جمع ہوتے ہیں وہاں بھی اتنے ٹائم کے بعد اجتماع ہوگا اور اس میں اللہ کا دیدار ہوگا انبیاء ہوں گے صحابہ ہوں گے وہاں نور کے ممبر ہوں گے اور فرمایا دنیا میں جو جمعے کی نماز پڑھے گا جتنا اگلی صفوں میں بیٹھے گا اتنا ہی زیادہ اس اللہ کے میدان میں جنت کے میدان میں اس کو آگے جگہ ملے گی اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ان کا آپس میں جھگڑا ہو وہ کہے میں نے آگے بیٹھنا ہے وہ کہے میں نے بیٹھنا ہے شاید قرا اندازی کی نوبت آ جائے اس لحاظ سے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن کو کوئی ایسا عذر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ٹیک لگانا ضروری ہو تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ جب بھی مسجد میں تشریف لائیں تو اگلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں اور اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا اس کا ثواب حاصل کیا کرے ہر نماز میں یہ کوشش کیا کرے کہ ہم اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کریں قرآن کریم کی جو آیت میں نے اس وقت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ قرآن کریم میں اللہ نے روزے کا مقصد بھوک اور پیاس بیان نہیں کیا بلکہ اللہ نے روزے کا مقصد تقوا بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کی شان اپنے بندوں کو کھلانے اور پلانے کی ہے بھوکا اور پیاسا رکھنے کی نہیں ہے ہماری بھوک اور پیاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہماری ٹریننگ ہے ہماری ذہن سازی ہے اور وہ ذہن سازی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالی تقوی کی دولت عطا فرمانا چاہتے ہیں تقوی کس کو کہتے ہیں تقوی کے بارے میں سیدنا فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے ابئی بن کاب یہ تو بتائیے کہ تقوا کی تعریف کیا ہے تقوا کس چیز کا نام ہے سوال کرنے والے کے سوال کا بعض اوقات منشا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں مجھے پتا چل جائے میں اس لیے پوچھتا ہوں آپ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بات پہلے سے معلوم نہیں ہمیں اس کا پتا چل جائے معلوم ہو جائے اپنے نالج کے لیے پوچھتے ہیں مگر بعض اوقات سوال کرنے والے کے سوال کا منشا اور مقصد خود جاننا نہیں ہوتا اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے اس کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو اور مجلس میں موجود لوگوں کو پتہ چل جائے سوال میں کروں گا جواب دینے والا جواب دے گا تو جتنے لوگ موجود ہوں گے ان سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما کے ایک بہت خوبصورت چہرے کا اور نورانی چہرے کا انسان آیا اور بڑا عمدہ لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور آ کر حضور علی السلام کے بالکل قریب بیٹھ گئے اپنے رسول اللہ کے جانو کے قریب گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنے کے قریب کر کے بالکل پانچ ہو کر بیٹھ گئے سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کرے سوال کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ من ایمان ایمان کس کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے فرشتوں کو مانے اللہ نے جو کتابیں اتاری ان کو حق مانے تمام نبیوں اور پیغمبروں کو اللہ کا سچا نبی اور پیغمبر مانے اور آخرت کے دن کو مانے اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے ان چیزوں کو ماننا ایمان کہلاتا ہے انہوں نے یہ سننے کے بعد کہا کہ آپ نے جواب ٹھیک دیا پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ من اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اسلام کس کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم زبان سے تم زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرو اور پانچ وقت نماز پڑھو روزہ رکھو زکات دو حج کرو اس کا نام اسلام ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ٹھیک فرمایا پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل احسان احسان کس کو کہتے ہیں ایک عربی زبان کا احسان ہے اور ایک ہماری اردو زبان کا عربی زبان کے احسان میں اور اردو زبان کے احسان میں فرق ہے عربی زبان میں احسان کا کیا معنی اور مطلب ہے یہ حضور علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا سوال انہوں نے کیا یا رسول اللہ مل احسان احسان کس کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انا تکن تراہ احسان کس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر تو اس مقام پر ابھی نہیں پہنچا تو پھر اس تصور کے ساتھ اس خیال اور دھیان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور نماز پڑھ کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں اس کو احسان کہتے ہیں انہوں نے کہا سننے کے بعد آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا پھر چوتھا سوال یہ کیا کہ متسا یا رسول اللہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل من جتنا قیامت کے بارے میں تمہیں معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے نہ کنفرم قیامت کا ٹائم تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے ان اللہ علم قیامت کب آئے گی دنیا کب ختم ہوگی اس کا صحیح اور یقینی علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتا دیجیے کہ اس قیامت کی نشانیاں اور اس کی علامتیں کیا ہیں حضور علیہ السلام نے اس کی نشانیاں اور بڑی بڑی علامتیں بیان کی کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور بات نشانیاں حضور نے بیان کی وہ یہ سوال کر کے جواب لے کر چلے گئے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ شخص جو ابھی مجھ سے سوالات تمہارے سامنے کر رہے تھے یہ کون تھے تم انہیں جانتے اور پہچانتے ہو صحابہ نے عرض کیا اللہ ہم نہیں جانتے اور پہچانتے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم تو عجیب تجزم میں کشمکش میں مبتلا ہیں اس لحاظ سے کہ جب ہم ان کے لباس اور چہرے کو دیکھتے تھے تو یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں کیونکہ ان کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ کوئی گرد اور غبار اور مٹی سفر کی نہیں کپڑے بڑے صاف ستھرے ایسا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ دور سے آئے ہو آدمی دور سے آیا ہو اس کے چہرے پر تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے وجود پر چہرے پر کپڑوں پر مٹی گرد و غبار ہوتا ہے ان پر کچھ نہیں تھا یہ لگتا تھا بالکل قریب سے آئے ہیں لیکن اگر یہاں مدینہ منورہ میں یہ رہتے ہیں تو کبھی تو ہم نے ان کو دیکھا ہوتا کبھی تو ان کو ہم نے پہچان ہوئی ہوتی ہم ان کو بالکل نہیں جانتے اس سے یہ معلوم ہوا کہ دور سے آئے ہیں اور دوسرا ہم پریشان اس بات میں ہے یہ آپ سے سوال کرتے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کو پتا نہیں ہے مگر جب آپ جواب دیتے تھے تو یہ آپ کی تصدیق کرتے تھے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا اس لیے آپ جب درست جواب دیتے تو فرماتے ٹھیک کہا سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام تھے فرشتوں کے سردار تھے اطاقم دین اکم یہ میرے پاس اس لیے تمہاری موجودگی میں آئے تھے کہ مجھ سے یہ دین کے بارے میں سوال کریں اور بنیادی باتیں دین کی پوچھیں اور میں جواب دوں تاکہ تمہیں تمہارے دین کا پتہ چل جائے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے یہ آسمانوں سے انسانی شکل میں آئے تھے اب دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آئے اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے مشکا شریف کے بالکل شروع میں اور آغاز میں یہ لکھی ہوئی ہے یہاں جبرائیل علیہ السلام کے سوالات کا مقصد خود جاننا نہیں تھا ان کو تو پہلے سے معلوم تھا مقصد اس کا مجلس میں موجود لوگوں کو بتانا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ سے ذرا بتائیے تقوا کس کو کہتے ہیں تقوے کی تعریف کیا ہے آپ نے بھی یہ لفظ بارہا سنا اور میں نے بھی سنا کہ اللہ ہمیں تقوی کی دولت دے دے اللہ ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں متقی میرے دوست ہیں یہ کئی جگہ قرآن کریم میں لفظ تقوی آتا ہے لفظ متقی آتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوا کہتے کس کو ہے تو سر جتنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار صحابہ کے مجمع میں ابئی بن کام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے تقوا کس کو کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب کو بھی سوال کرنے کا منشا خود جاننا نہیں تھا ان کو تو معلوم تھا اس لیے کہ وہ تو خود صاحب تقوا ہے متقی ہے اللہ ان کے تقوی کا امتحان لے چکا ہے وہ رسول اللہ کی دعا اور مراد ہے اسلام کی پہچان ہے اسلام کا تعارف ہے ان سے زیادہ اسلام کو کون جانتا ہوگا ان کا مقصد یہ تھا کہ ابئی بن کاب بتائیں گے سننے والے سنیں گے ان کو معلوم ہو جائے گا تو ابئی بن کاب رضی اللہ نے عرض کیا امیر میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اس لیے کہ مثال سے بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کیا کبھی آپ نے کسی ایسے راستے پر سفر کیا ہے جس کے دائیں اور بائیں جس کی سائڈ پہ کانٹے دار درخت اور جھاڑیاں ہو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے کیا ہے جس راستے پر کانٹے پڑے ہوں یا دائیں اور بائیں کانٹے دار جھاڑیاں اور درخت ہو تو کہا جب آپ ایسے راستے پہ سفر کریں تو آپ کا کیا انداز ہوتا ہے چلنے کا کہا میرا یہ چلنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ میں بڑا سوچ کر سمجھ کر چلتا ہوں کپڑے اپنے بچا کر چلتا ہوں کہیں میری کوئی چادر کپڑا کسی کانٹے دار درخت میں ٹہنی میں نہ لگ جائے میرا کپڑا نہ پھٹ جائے کہیں میرے جسم میں کوئی کانٹا نہ لگ جائے سڑک پر کوئی کانٹے پڑے ہیں میں قدم بڑا سنبھال سنبھال کر سوچ کر رکھتا ہوں کہیں میرے پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چھپ جائے اور مجھے تکلیف نہ ہو جائے میں زخمی نہ ہو جاؤں تو فرمایا حضرت ابئی بن کا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اے عمر بن خطاب جس طرح انسان کانٹے دار راستے پر سنبھل سنبھل کر چلتا ہے اپنے آپ کو بچ بچا کر لے کر چلتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی کانٹا نہ لگ جائے کپڑے نہ پھٹ جائے میں زخمی نہ ہو جاؤں مجھے تکلیف نہ ہو جائے کسی طرح تکوا اس چیز کا نام ہے کہ زندگی کے راستے پر آخرت کی طرف چلتے ہوئے قبر کی طرف جاتے ہوئے زندگی کے راستے پر انسان اس طرح بچ بچا کر چلے اس طرح سوچ سمجھ کر چلے اس طرح سمل سمل کر چلے کہ کہیں مجھے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا کوئی کانٹا نہ لگ جائے اس کو تکوا کہتے ہیں تکوا کی تعریف ہوئی بچ بچا کے چلنا گناہوں سے بچا بچا کر اپنے آپ کو چلنا اس کو تکوا کہتے ہیں اس کو پرہیزگاری کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی نہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے اللہ کے گناہ کا نافرمانی کا کوئی کانٹا مجھے نہ لگ جائے اور گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام تکوا ہے اور گناہوں سے بچ کر چلنے والے کا نام متقی اور پرہیزگار ہے اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کہ گناہ سے بچنا اس کو تکوا کہتے ہیں لیکن اس میں صرف بڑے گناہوں سے بچنا نہیں ہر گناہ سے بچنا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو بعض لوگ کہتے ہیں مولانا ہم بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں چھوٹے موٹے گنا اگر کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے یاد رکھیے گنا گنا ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو گنا چھوٹا ہو بڑا ہو گنا ہی ہے اس لیے کہ آگ آگ ہوتی ہے خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اگر آگ کی زیادہ چنگاری ہے وہ بھی جلا کر راک کر دیتی ہے لاپرواہی سے اور اگر آگ معمولی ہو تب بھی وہ جلا دیتی ہے کبھی کسی آدمی نے آگ کے چھوٹے کوئلے اور چنگائی کو اس بنا پر ہاتھ میں نہیں لیا کہ یہ تو چھوٹا ہے یہ تو معمولی ہے اس آگ کا کیا نقصان ہے نہیں یعنی آگ زیادہ ہو تب بھی آدمی ہاتھ میں نہیں اٹھاتا تھوڑی ہو تب بھی نہیں اٹھاتا کہ یہ مجھے تکلیف دے گی مجھے درد ہوگا مجھے یہ جلا دے گی تو معلوم ہوا کہ جس طرح آگ آگ ہوتی ہے زیادہ ہو یا کم ہو اسی طرح گنا گنا ہے زیادہ ہو یا کم ہو اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ گنا چھوٹا اور بڑا یہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی گنا چھوٹا نہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں اللہ سب سے بڑے ہیں تو جب اللہ سب سے بڑے ہیں تو اللہ کی نافرمانی بھی بڑی نافرمانی کہلائے گی یا چھوٹی نافرمانی اللہ کی جو نافرمانی فرمانی ہوگی وہ بڑی کہلائے گی وہ چھوٹی نہیں کہلائے گی شیخ شادی رحمت اللہ علیہ یا مولانا رومی فرماتے ہیں فرمایا ہر گناہ سے بچو اس لیے کہ کوئی پتا نہیں کس گناہ پہ اللہ کی پکڑ آ جائے اور ہر نیکی کرو کوئی پتا نہیں کس نیکی پر رب راضی ہو جائے اللہ نے اپنی رضا نیکیوں میں رکھی اپنی ناراضگی اللہ نے گناہوں میں رکھی ہے اب یہ آپ کو پتا نہیں مجھے پتا نہیں کہ کس گناہ پر اللہ نے ناراض ہونا ہے اور پکڑنا ہے اور کس نیکی پر اس نے راضی ہو کر ہمیں جنت دے دینی ہے یہ اللہ کو پتا ہے جب مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے تو کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت شاید اسی سے اللہ راضی ہو جائے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت شاید اللہ تعالیٰ اسی پر پکڑ لے امام غزالی رحمت اللہ علی کا واقعہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علی ایک آدمی کو ایک عالم کو اپنی وفات کے بعد خواب میں ملے انہوں نے پوچھا امام غزالی بتائیے قبر کا آخرت کا معاملہ کیسے ہوا امام غزالی رحمت اللہ علی نے فرمایا بہت کٹن معاملہ ہے سوچ کر سمجھ کر آنا کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہا جب میری اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا امام غزالی کیا نیکی لے کر آئے ہو آخرت کے لیے کیا سامان لے کر آئے ہو تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ میرے پاس آخرت کا سامان اور نیکی جو دنیا میں میں نے کی وہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی علم دین پڑھتا اور پڑھاتا رہا میں نے اپنے آپ کو وقت کر دیا تیرے علم کی خدمت اور پھیلانے کے لیے فلسفے پر علم کلام پر عقائد پر میں نے کتابیں لکھی اور جو علم تو نے مجھے دیا تھا وہ میں زبان کے ذریعے قلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا رہا لوگوں کو بتاتا رہا دین سمجھاتا رہا اور میں نے ساری زندگی اسی میں لگا دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امام غزالی تیری یہ عبادت ہماری بارگاہ میں قبول ہے تجھے اس پر اجر ملے گا ثواب ملے گا مگر تیری بخشش اور مغفرت کے لیے یہ کافی نہیں اور تیرے جنت میں جانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کوئی اور چیز بتاؤ امام غزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں گھبرا گیا میں نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا کہ اللہ میرے علم کے مطابق تو میری سب سے بڑی نیکی یہی تھی کہ اس کی بنا پر میری بخشش ہو جائے گی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا مجھے تو کوئی اور یاد نہیں اللہ نے فرمایا امام غزالی تیری ایک نیکی ایسی ہے جو ہمیں یاد ہے اور ہمارے علم میں ہے تیرا اس کی طرف دھیان نہیں جب تو نے وہ نیکی کی تھی ہم نے اسی وقت تجھے بخشنے کا اور تجھے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا امام غزالی نے عرض کیا اللہ وہ کون سی نیکی ہے تو اللہ نے فرمایا اے امام غزالی ایک مرتبہ تم بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے تم نے اپنی قلم کو دوات میں ڈالا شاہی لگانے کے لیے پہلے زمانے میں لوگ لکڑی کے کانے کی قلم سے اور دوات سے سیاہی سے لکھا کرتے تھے آج بھی کاتب اور خطاط اب تو پین آ گئے قلم آ گئے مگر پہلے زمانے میں لوگ کانے اور لکڑی کی قلم سے لکھا کرتے تھے دوات میں سیاہی ہوتی تھی سیاہی لگا کر لکھا کرتے تھے آج بھی بہت سے کاتب لکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا امام غزالی تم ایک مرتبہ لکھنے لگے تم نے اپنی قلم کو دبات میں ڈالا شاہی لگا کر جب تم نے کاغذ پہ رکھا لکھنے کے لیے تو ایک مکھی آ کر تمہاری قلم کے اگلے حصے پر بیٹھ کر شاہی کو چوسنے لگی جو تم نے دبات سے لگائی تھی تم نے یہ سوچ کر کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے تم نے اپنی قلم کو روکا لکھنا شروع نہ کیا کہ یہ اپنی پیاس بجھا لے یہ اس چاہی کو چوس لے میں دوبارہ دوات میں لگا کر پھر لکھ لوں گا تم نے ہماری ایک معمولی سی مخلوق کی پیاس کا خیال کیا اور اس بنا پر تم نے اپنی قلم کو حرکت نہ دی کہ یہ شاہی چوس کر پیاس بجھا لے میں دوبارہ دمات میں ڈال کر شاہی لگا کر لکھ لوں گا تم نے یہ نیکی اور یہ ادا ایسی کی ہمیں اتنی پسند آئی ہم نے کہا یہ ہماری ایک ادنا کی مخلوق مکھی پر رحم کر رہا ہے تو ہم اس پر کیوں رحم رحم نہ کریں اس نے کیا ہے ہماری وجہ سے کہ ہماری مخلوق ہے اس کو پیاس لگی ہے ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ امام غزالی لگا لی ہم تمہیں بخش دیں گے اور جنت میں داخل کر گے دیکھیے بظاہر ہمارے دیکھنے میں معمولی نیکی ہے اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے لیکن یہی اللہ آپ کو پسند آ گئی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو دعود رحمہ اللہ جن کی کتاب ابو دعود شریف یہ حدیث کی اہم کتاب ہے اور ہمارے تمام دینی مدارس کے سلیبس میں اور نشان میں داخل ہے اور فائنل گیئر میں جو آخری سال عالم بننے کا ہوتا ہے اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کو لکھنے اور جمع کرنے والے امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ ہیں یہ امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دریا کے سمندر کے کنارے پر کھڑے تھے کہ دریا کے اندر ایک بحری جہاز کھڑا تھا اس بحری جہاز میں جو موجود لوگ تھے ان میں سے ایک کو چھینک آئی اور اس نے بڑی بلند آواز کی اور زور سے کہا الحمدللہ اتنی زور سے کہا کہ اس کی آواز ساحل سمندر پر کنارے پر کھڑے ہوئے لوگوں نے سنی انہی میں اتفاق سے امام ابود بھی کھڑے تھے امام ابود نے سوچا میری آواز اتنی بلند نہیں ہے کہ میں یہاں سے جواب دوں تو اس تک پہنچ جائے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے تین درم میں ایک کشتی کرائے پر لی اس میں بیٹھے اور کہا مجھے اس بحری جہاز کے قریب پہنچا دے اور وہاں پر اس نے پہنچایا تو بڑی زور سے جا کر امام ابو دعود نے کہا اللہ اس کے چھین کے جواب میں کہا تو اللہ نے فوراً غیر کی آواز دی امام ابو دعود تم نے تین درم کے بدلے میں ہماری جنت خرید لی اب بظاہر یہ اتنی بڑی نیکی نہیں اصل اللہ جذبے کو دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اللہ تمہارے عمل نہیں دیکھتا کہ کتنا دے رہا ہے کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے اللہ تو تمہارے اندر کے چھپے ہوئے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے جذبوں کو دیکھتا ہے اگر تمہارے جذبوں میں اخلاق اور اللہ کی رضا ہے تو چھوٹی نیکی کو بھی اللہ قبول کر لے گا اور اگر اس میں اخلاق تو بڑی نیکی بھی برباد ہو جائے گی بشر ہاتھی رحمت اللہ علیہ یہ ڈاکو تھے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے چوریاں کیا کرتے تھے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں بغاوت میں گزار دی ایک دن جا رہے تھے راستے کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا صرف اللہ لکھا ہوا تھا بشر ہاتھی نے سوچا یہ لفظ اللہ اس کاغذ پر لکھا ہے یہ یہاں پڑا رہا بے ادبی ہوگی اللہ کے نام کی بے حرمتی اور بے عزتی ہوگی اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر بلند جگہ پر رکھ دیا فوراً غیر سے آواز آئی اے بشر ہاتھی تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا ہم تجھے دونوں جہانوں میں اونچا کریں گے کہتے ہیں دل پر چوٹ لگی فوراً توبہ کی یہ سوچ کر کہ اے اللہ میں ساری زندگی صبح و شام گناہ کرتا رہا میں تیری بغاوت میں مبتلا رہا معاشیتیں اور نافرمانیاں چوریاں اور ڈاکے ڈالتا رہا میں نے چھوٹی سی نیکی کی اس پر نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا کہ نے کہا کہ میں تجھے دونوں جہانوں میں اونچا کروں گا تو اگر میں اس سے بڑی نیتیاں کروں تو پتہ نہیں تو کتنا دے گا کتنا نواز دے گا بس یہ بات دل میں آئی فوراً ڈاکو سے بلی اللہ بن گئے زندگی بدل گئی کایا پلٹ گئی کوئی ایک لمحہ آتا ہے ایسا جب انسان کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے انقلاب اس کے اندر آ جاتا ہے یاد رکھیے جتنا بھی انسان گنادگار ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے میں کہا کرتا ہوں ساری کائنات کے گناہ مل کر رب کائنات کی شان رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر تارو کے ایک پردے میں ساری مخلوقات کے گناہ رکھے جائیں اور تارو کے دوسرے پردے میں اللہ کی رحمت کو رکھا جائے تو اللہ کی رحمت کا پردہ بھاری ہو جائے گا میں آج یہ کر رہا تھا کہ تکڑا نام ہے گناہوں سے بچنے کا اور گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے بچنے کا نام ہے اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں یہ تک لگو وہ ساری دنیا دو کوششوں پر لگی ہوئی ہے ہر انسان جو چاہتا ہے میں مشکلات سے نکل جاؤں امتحانوں سے نکل جاؤں مصیبتوں سے بچ جاؤں پریشانیوں سے نکل جاؤں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ مال دولت رزق مل جائے میرے رزق میں برکت آ جائے ہر شخص مصیبتوں سے نکلنا چاہتا ہے رزق میں برکت چاہتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے جو اس کا نسخہ بیان کیا ہے میں آپ کو بتاؤں یا کوئی اور ہمیں بتائے شاید وہ غلط بتا رہا ہوں لیکن اللہ کا بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو تو ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں رزق میں برکت چاہتے ہو ہم اس کا طریقہ بتاتے ہیں فرمایا مشکلات سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ تم ہمارے ہمارا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو جب ہمارا ڈر اور خوف تمہارے دل میں آئے گا تم گناہ نہیں کرو گے جب گناہ نہیں کرو گے ہمارے بن جاؤ گے ہمارے بن جاؤ گے تو ہم تمہیں مشکلات سے نکالیں گے نہیں کیوں بھائی آپ کا دوست میرا کوئی دوست ہو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پرابلم آئے یا اس کی پرابلم ختم ہو جائے ختم ہو جائے اور فرمایا دوسرا انعام میں یہ دوں گا کہ تمہارے رزق میں برکت اب یہ دیکھیے کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا بہت سے کمرے بند کر کے آخری کمرے میں لے گئی ایک کمرے سے آگے کمرہ ہے اس سے آگے کمرہ اس طرح سات کمرے ہیں آخری کمرے میں لے گئی ہر کمرے کو تارا اس نے لگایا گناہ کی دعوت دی یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اس وقت میں امتحان میں اور ابتدا آزمائش میں گر گئے ہیں اس بنا پر کہ خوب بڑے خوبصورت ہیں سامنے جو عورت ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے وہ عام عورت نہیں ہے بلکہ وہ اس ملک کی خاتون اول ہے وہ ملکہ اور بادشاہ ہے وہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے اور پھر یوسف علیہ السلام پر اس کے احسانات بھی ہیں اس کے گھر میں رہتی ہے اس نے خریدا ہے یوسف علیہ السلام کو آپ اس کے غلام ہیں اور انہی کا کھاتے ہیں بظاہر جس کا انسان کھاتا ہے اس کا گاتا ہے احسانات کا بوجھ بھی ہے بہت سے کام انسان اس لیے کر لیتا ہے کہ میرے اوپر اس کا احسان ہے نہ مانا تو ناراض ہو جائے گا اپنے گھر سے نکال دے گا یوسف والی سلام پر کتنے امتحان ہے جوانی اور شباب ہے خوبصورتی ہے اور سامنے عورت بھی خوبصورت ہے اور پھر وہ بادشاہ کی بیوی ہے اور اس کے احسانات بھی یوسف والی سلام پر ہے تنہائی اور خلوت بھی ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن یوسف علیہ السلام کا یقین یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے ایک طرف یہ تمام چیزیں ہیں دوسری طرف اس کا مقام نبوت اور اشارت بھی ہے فوراً اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بچا میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں میری حفاظت کر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے تقرے کا مظاہرہ کیا اپنے اپنے اندر اللہ کا جو ڈر اور خوف تھا اس کا اظہار کیا اللہ نے یہ جانور و کا مظاہرہ کیا کہ اے یوسف تیرے دل میں ہمارا ڈر اب تمہیں ہم مشکل سے نکالتے ہیں تم دوڑو اور دوڑ کر جا کے ان تالوں کو ہاتھ لگاؤ ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے عادت میں اور روٹین میں بغیر شادی کے تارے نہیں کھلا کرتے لیکن جب تمہارے اندر تکوا ہے گناہ سے بچنا چاہتے ہو تمہارے دل میں ہمارا ڈر ہے تو ہم تمہیں نکالیں گے تم جا کر صرف ہاتھ لگانا بغیر شادی کے ہم اپنی قدرت سے کھول دیں گے یوسف علیہ السلام دوڑے اور وہ تالوں کو ہاتھ لگایا تالے کھل گئے یوسف علیہ السلام نے تقوی کا مظاہرہ کیا اللہ نے مشکل سے نکالا کہ نہیں نکالا بولو ذرا تقوی اللہ کا ڈر اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچنا چاہتے ہیں یاد رکھیے دنیا کا قانون سخت سے سخت سزا کا قانون انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتا شریعت نے کہا ہے کوئی گناہ بدکاری کا کرے گا سو کوڑے لگیں گے شادی شدہ ہوگا سنسار کیا جائے گا شراب پیے گا اس کو کوڑے لگیں گے بتائیے شراب آدمی اس وقت نہیں پیے گا اور جنا اس وقت نہیں کرے گا جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو لیکن جب جب اس کو کوئی دیکھنے والا ہو جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو بند کمرے میں بیٹھا ہے کوئی پولیس نہیں کوئی گواہ نہیں کوئی انسان نہیں وہاں پر سو کروڑوں کا ڈر اس کو شراب پینے سے نہیں روک سکتا گناہ سے نہیں روک سکتا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کوئی گواہ نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی موجود نہیں یہاں تو تنہائی ہے وہاں اگر اس کو اس گناہ سے کوئی چیز روک سکتی ہے بند مکان اور کمرے میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو صرف اللہ کا ڈر روک سکتا ہے پولیس کا اور ملک کے قانون کی سب سزا کا قانون اس کو نہیں روک سکتا تقوی کا مظاہرہ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جب ہجرت کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے اور مکہ المکرمہ کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک کافر ملا جو سیدنا صدیق اکبر کو جانتا اور پہچانتا تھا لیکن وہ سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ سے ان کو چہرے سے اور فیس سے نہیں جانتا تھا حضور کا نام سنا تھا مگر شکل و صورت کو پہلے نہیں دیکھا تھا پہچانتا نہیں تھا اس نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مم ماہ کا ابو بکر تمہارے ساتھ کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گھبرا گیا اگر میں اس کو یہ کہتا ہوں سچ بولتا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام ہے یہ جا کے کافروں کو بتا دے گا دشمنوں کو مکے میں اطلاع کر دے گا اور وہ حضور کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم تو وہاں کافروں کے نرغے میں رات کے اندھیرے میں نکل کر آئے ہیں رسول اللہ کی زندگی خطرے میں ہے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ حضور علیہ السلام نہیں کوئی اور نام لو تو یہ میرے صدیق ہونے کے خلاف ہے اللہ نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے اور میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں کتنا بڑا امتحان ہے ذرا تصورات کی دنیا میں سوچیے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے سچ بولنے میں رسول اللہ کی زندگی کا خطرہ ہے امتحان ہے فوراً فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں جواب ڈالا کیونکہ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا میں یہ گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف تھا اور سچ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ رسول اللہ کی زندگی کو خطرہ تھا تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور فوراً میں نے کہا کیوں ابو بکر نے بمیت تک اللہ پر عمل کیا اللہ نے یہ جان لو مخرجہ کا مظاہرہ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً میرے دل میں اللہ نے جواب ڈالا اور میں نے کہا ہاجا رجل یا دین اس شبیر یہ میرا گائیڈ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے وہ سمجھا کہ یہ ان کو کہیں سفر پہ جانا ہے تو اس لیے ان کو پتا نہیں لوگ پیدل گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کرتے تھے راستہ بتا رہا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ میرے نبی ہیں جو مجھے اللہ کا اور جنت کا راستہ دکھا رہے خاضہ رجر الجاہدین اس سبھی معلوم ہوا کہ اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا تو اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا آپ میں اور آپ آزم اور ارادہ تو کر کے دیکھیں کہ پھر اللہ کرتا ہے کہ نہیں میں نے عرض کیا کہ روزے کا مقصد تکوا ہے اور تکوا کی دن کا رضی اللہ نے بتائی بچ بچا کر چلنا جیسے کانٹے دار درختوں کے درمیان میں آدمی گزرتا ہے اور تکوا نام ہر گناہ سے بچنے کا ہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو اور جب یہ زندگی انسان اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رسک بھی دیتا ہے مشکلات سے نکالتا بھی ہے دونوں اللہ نے وعدے کیے اللہ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے فرمایا میں اس کی مشکلات کو بھی آسان کروں گا اس کے رسک میں بھی میں برکت دوں گا جو لوگ یہ تقوی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں پھر ان کی سوچ بدل جاتی ہے ان کے دل و دماغ تبدیل ہو جاتے ہیں ان کے سادیے بدل جاتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے علامہ کستلانی رحمت اللہ علی ایک عالم گزرے انہوں نے کنز المعارف کتاب میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا بظاہر وہ واقعہ دیکھنے میں وہ ایک خوش طبی کا واقعہ ہے آج کی زبان میں آپ یوں کہنے گپ شپ کا واقعہ ہے آپس میں جب دوست بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں یار کوئی بات سناؤ وہ کہتے ہیں تم کوئی بات سناؤ تاکہ وقت بھی گزرے اچھا گزرے ایک دوسرے کو کچھ لطیفے سنائے لیکن جن حضرات کی زندگیاں تقوی والی ہوتی ہیں ان کے پھر خوش طبی کے واقعات بھی وہ ہوتے ہیں جن میں تقوی اچھا لگتا ایک مرتبہ سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے مدینہ منورہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ آج میرے گھر میں کتنے عظیم الشان مہمان آئے ہیں وہ امام الانبیاء بھی آئے ہیں جو معراج کے موقع پر اللہ کے مہمان بنے جن کے میزبان اللہ تعالی بنے ہیں آج وہ میرے گھر میں آئے ہیں کتنی خوش قسمتی ہے فوراً گئے دوڑ کر ایک برتن میں پلیٹ میں تشت میں سفید بالکل چمکنے والا وہ برتن تھا وائٹ اس میں شہد ڈال کر لائے اور لا کر پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی کھائے اور آپ کے ساتھی بھی اس کو تناول کریں سنت یہ ہے کہ مہمان جب گھر میں آئے تو اس کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا چاہیے کھانا تو بعد میں تیار ہوگا نا وہ تو بعد میں وقت آئے گا لیکن فوری طور پر پانی آپ پوچھتے ہیں چائے پوچھتے ہیں یہ سنت ہے انہوں نے فوری طور پر شہد پیش کیا حضور علیہ السلام نے جب شہد کی طرف دیکھا تو اس میں ایک باریک سا بال گرا ہوا تھا بعض اوقات برتن میں کوئی بال انسان کی ڈاڑی کا یا کوئی گر جاتا ہے خیال نہیں رہتا صاف کرنے تو رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا اپنے ساتھ جانے والوں سے دیکھو بھی ابھی شہد نہ کھانا شہد سے پہلے کھانے سے پہلے تم تین چیزیں تمہارے سامنے حت علی لائے ہیں ایک سفید برتن ہے شہد ہے جو میٹھا ہوتا ہے باریک سا بال ہے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اس سے پہلے کوئی بات نکالو بال سے کوئی بات نکالو برتن سے نکالو شہد سے نکالو آج ہم ذرا کچھ دل لگی کرتے ہیں خوش طبی کرتے ہیں حضور علیہ السلام صحابہ سے دل لگی کیا کرتے تھے وقت مختصر ہے ورنہ میں اس کے کئی واقعات سنا تھا خوش طبی کرتے تھے وجہ یہ ہوتی تھی کہ میرے صحابہ میری دل لگی اور خوش طبی کی باتوں کو سن کر اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ مجھ سے وہ دین کے بارے میں سوال کر سکیں پوچھ سکے کیونکہ رسول اللہ کو اللہ نے روب بڑا دیا تھا اتنا روب تھا کہ ایک مہینہ کوئی آدمی چلتا رہے جتنا سفر طے کرتا ہے اتنی دور تک رسول اللہ کا روب قائم ہو جایا کرتا تھا اس روب کی وجہ سے بول نہیں سکیں گے تو آپ دل لگی کرتے مسکراتے تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو مجھ سے بات کرنے کا ان کے دل کے سوالات دل میں نہ رہے بلکہ زبان پر آئیں اور مجھ سے پوچھے حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو ابھی آج ذرا کچھ دل لگی کرتے ہیں کچھ سبھی کی باتیں کرتے ہیں ہر ایک کا دیکھتے ہیں کہ ان کا مائنڈ سوچ ذہن کیا ہے ذرا پہلے یہ بتانا تو سب سے پہلے بولے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں جب ابو بکر موجود ہو تو سب سے پہلے ابو بکر بولا کرتے ہیں خود صحابہ فرماتے ہیں ہم سارے یہ جانتے اور مانتے تھے کہ ہمارے اندر سب سے اونچا مقام اگر ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضور نے جب صحابہ کے نام لیے ہیں تو سب سے پہلے ابو بکر کا پھر عمر کا پھر عثمان کا پھر علی کا مثلا حضور نے فرمایا میرے دس صحابہ جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیا پھر عمر کا پھر عثمان کا پھر علی کا اور آپ تمام تاریخ چودہ سو سال اٹھا کر دیکھ لیں جتنے محدثین مفسرین گزرے ہیں امام بخاری امام ترمدی امام ابو امام نسائی امام ابن مادہ تمام آئما جب صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ابو بکر کا ذکر کریں گے پھر عمر کا پھر عثمان کا پھر علی کا اور یہی ترتیب اہل سنت جماعت کے عقیدے میں اور یہی ثابت ہے حضور علیہ السلام سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے یہ تین باتیں بیان کرتا ہوں آپ نے فرمایا ہے تو آپ کے حکم کی تعمیر میں پہلی چیز ہمارے سامنے سفید برتن ہے روشن چمکدار اس سے میں ابو بکر یہ کہتا ہوں جس طرح یہ برتن سفید روشن اور چمکدار اور وائٹ ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار اور سفید اور وائٹ اللہ پر ایمان ہے فرمایا ایمان کی روشنی اس برتن سے زیادہ ہے جتنا ایمان روشن ہے اتنی اور کوئی چیز نہیں دوسرا فرمایا آپ نے کہا شہد میٹھا ہے ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے روشن اس ایمان کو قبول کر لینا یہ ایمان والے کو شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے جیسے آپ بائک دیکھیں یہاں آپ کو بہت سی گاڑیاں نظر آئیں گی آپ کہیں گے یہ گاڑی بڑی خوبصورت ہے بڑی عمدہ ہے بڑی قیمتی ہے آپ کو اچھی لگی اچھی روشن لگی اور اگر آپ کو وہ مل جائے تو آپ کو بہت اس میں مزہ آئے گا کہ مجھے مل گئی تو فرمایا ایمان اپنی حقیقت کے اندر بڑا روشن شکایت چمکدار ہے اور اس ایمان کی دولت جس کو مل جائے اس کو شہد کے اندر وہ مٹھا کر مزہ نہیں آتا جو ایمان میں اس کو ملتا ہے اور کہا رسول اللہ تیسری چیز باریک بال ہے اس سے میں ابو بکر یہ مسئلہ نکالتا ہوں جس طرح یہ باریک بال ہے اسی طرح پر اس ایمان کو سنبھال کر زندگی کے آخری سانس تک رکھنا کہ خاتمہ ایمان پر ہو مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اور ایمان کی بجائے کفر پر کہیں خاتمہ نہ ہو یہ کام بال سے زیادہ باریک ہے حضور نے فرمایا فاروق آدم تم بھی کچھ کہو یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب تقوا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں جس طرح یہ برتن سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ سفید روشن اور چمکدار یہ دنیا ہے یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے اس کی زیب و زینت بڑی سفید اور روشن ہے چمکدار ہے اور یہ دنیا کا اقتدار جس کو مل جائے اس کو یہ شہر سے زیادہ میٹھا لگتا ہے جو آدمی وزیر اعظم اور صدر بن جائے تو وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز میں اتنا مزت مزہ اور لذت نہیں آتی جتنی اس کرسی پر ہے اور ہمارے پاکستان میں یہ پریکٹس کافی ہوتی رہتی ہے تو جو لوگ آتے ہیں کرسیوں پر یا جاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں تو واقع اگر وہ کہیں گے کہ کرسی پر تھے تو سب سے بڑا مزہ ہٹ گئے تو سب سے زیادہ کڑوی لگتی ہے زندگی تلخ ہے تو یہ شہر سے زیادہ نہیں تھی عمر فاروق نے یار سے یہ دنیا بڑی روشن اور سفید ہے اور یہ دنیا مل جائے شہر سے زیادہ میٹھی لگتی ہے اور آگے کا رسول اللہ تیسری چیز باریک بال ہے اس سے میں عمر بن خطاب یہ کہتا ہوں کہ اپنے دور حکومت میں دور اقتدار میں اللہ نے جس کو جتنا اختیار دیا ہے وہ اپنے اختیار کے زمانے میں انصاف اور عدل کو قائم کرے کسی کے ساتھ ظلم اور جاتی نہ ہو یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی تم بھی کچھ کہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کہتا ہوں جس طرح یہ برتن سفید روشن ہے اس سے زیادہ روشن قرآن حدیث شریعت دہی کا علم ہے علم سب سے زیادہ بڑی روشنی ہے اور کہا اس علم کو حاصل کرنا یہ علم والے کے لیے علم کی پیاس والے کے لیے شہر سے زیادہ میٹھا لگتا ہے اس کو پڑھنے میں اس کو کتابوں کے دیکھنے میں علم کے حاصل کرنے میں وہ مزہ آتا ہے جو شہر کے اندر بھی مزہ نہیں ہے اور کہا اس میں باریک کا بال ہے اس سے میں عثمان غنی یہ کہتا ہوں جس طرح یہ باریک بال ہے اسی طرح جو علم مسلمان کو مل جائے اس علم پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم میں زبان سے کہنے رسول اللہ لیکن میں آپ سے اجازت لے لوں مولانا نے مجھے فرمایا تھا کہ دس منٹ کم ایک پر بات ختم کر دینی ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانچ دس منٹ میں یہ واقعہ پورا کر لیں مکمل کر لیں تو انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ بھی اجازت دے مجھے تم بھی کہا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تینوں چیزوں سے اپنے اپنے ذہن کے مطابق کوئی بات بیان کرو آپ نے زندگی میں فرمایا میں یہ کہتا ہوں جس طرح یہ برتن سفید روشن اور چمکدار ہے وائٹ ہے کس سے زیادہ سفید روشن اور جو ہوتا ہے وہ بھی سفید اور چمکدار ہوتا ہے اگر کہ اس کے چہرے کے اوپر رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو مگر وہ روشنی ہے کہا یا رسول اللہ شہد میٹھا ہے اس سے میں یہ بیان کرتا ہوں میزبان مہمان کو جب کھلاتا ہے پلاتا ہے اور مہمان کھاتا ہے اور یہ میزبان اس کی خدمت کرتا ہے یہ اس کو شہد سے زیادہ میٹھا لگتا ہے اور کہا تیسری چیز باریک بال ہے اس سے میں یہ کہتا ہوں مہمان کو خوش کر کے بھیجنا یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے جس نے بھی خدمت کرو کہتا ہے سنا چیز کی کمی تھی یہ بڑا مشکل کام ہے اس طرح میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردے میں سن رہی تھی ابا جان اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا لکھتے جگر نور نظر تم بھی کہو کہ اللہ میں یہ کہتی ہوں یہ برتن جس طرح سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ سفید روشن چمکدار کچھ روشنیاں نظر آتی ہیں کچھ نظر نہیں آیا کرتی کہا یارس اللہ جس طرح یہ برتن سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار عورت کی حیا ہے جو روشنی اللہ نے عورت کی حیا میں رکھی ہے وہ کسی سورج اور چاند میں بھی نہیں اور اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں زہرا یہ کہتی ہوں عورت کا پردہ کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا اس کو لگتا ہے اور آج کی عورتوں کو یہ سب سے کڑوا لگتا ہے مگر وہ جنتی عورتوں کی سب حضور علیہ السلام نے لگتے جدھر نور نظر تم بھی کہا رسول اللہ میں یہ کہتی ہوں یہ برتن جس طرح سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ سفید روشن چمکدار کچھ روشنیاں نظر آتی ہیں کچھ نظر نہیں آیا کرتی کہا یا رسول اللہ جس طرح یہ برتن سے اس سے زیادہ روشن چمکدار عورت کی حیا ہے جو روشنی اللہ نے عورت کی حیا میں رکھی ہے وہ کسی سورج اور چاند میں بھی نہیں اور اس میں میٹھا شہد ہے اس سے میں خاطیمت زہرا یہ کہتی ہوں عورت کا پردہ کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا اس کو لگتا ہے اور آج کی عورتوں کو یہ سب سے کڑوا لگتا ہے مگر وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ کہتی ہے پردہ کرنا مسلمان عورت کو شہر سے زیادہ نیچا لگتا ہے اور کیا یار میں تیسری چیز باریک بال ہے اس سے میں یہ کہتی ہوں کہ عورت کا اپنے چہرے کو ایسے آدمی کی نظر سے بچانا جس کا دیکھنا اس کو جائز نہیں ہے یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے حضور علیہ السلام نے سرمایہ تم سب نے کہا اب میں بھی کچھ کہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح یہ برتن سفید روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ سفید روشن چمکدار اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق ہے جو اللہ کی محبت میں روشنی اور چمک ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں اور فرمایا نیچا شاد ہے اس سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب جانے یہ کہتا ہوں جس طرح یہ شاد نیچا لگتا ہے اس سے زیادہ مٹھاس اللہ نے اپنے تعلق میں رکھی ہے اپنی ذات سے سے اللہ کی محبت رہتے اور جس سے یہ محبت مل جائے جس سے حاصل ہو جائے اس سے شاید سے زیادہ اللہ کی محبت میں مزہ آتا ہے اور فرمایا کسی چیز باریک بال ہے اس برتن میں پڑا ہوا میں یہ کہتا ہوں اس محبت کو مرتے دم تک قائم رکھنا زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی محبت میں کمی نہ آئے اضافہ ہوتا جائے یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے آج سب نے کہا اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے زمین والوں نے کہا تم بھی کہو کے سردار اسلام کرنے میں یار جس طرح یہ برتن کے تحت روشن چمکدار ہے اس سے زیادہ روشن زیادہ چمکدار زیادہ سفید اللہ کے دین کا راستہ ہے یہ جس کو نظر نہیں آتا اس کی نظر کی خرابی ہے ورنہ اسلام بہت کھلی شاہراہ اور سڑک اور موٹر وے ہے بڑا واضح ہے اس میں کوئی بہان نہیں ہے اور کہا اس راستے پر چلنا چلنے والے کو سو سے زیادہ نیچا لگتا ہے اور مرتے دم تک چلتے رہنا قدم اسلام میں آگے جائیں پیچھے نہ آئے یہ بال سے زیادہ باریک کام ہے کہتے ہیں فوراً حضور علیہ السلام پر وہی آئی اللہ نے فرمایا تم سب نے کہا اب ہم بھی کہتے ہیں وختام ہو بات شروع ابو بکر سے ہوئی اور مکمل اللہ پر ہو رہی ہے مہر لگ گئی اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم سب نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنے اپنے ذہن اور مائنڈ کے مطابق تصویر دیے ہیں مسئلے بیان کیے ہیں بات بیان کی ہے میں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہوں جس طرح یہ برتن کے بعد روشن چمکدار تمہیں نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ روشن چمکدار اور سفید اور بائک اس سے زیادہ چمکدار وہ جنت ہے جو ہم نے مسلمانوں کے لیے تیار کی ہے اور فرمایا شہد میٹھا ہے اس سے میں اللہ یہ کہتا ہوں جس طرح یہ شہد میٹھا ہے اس سے زیادہ میٹھی وہ نعمتیں ہیں جو ہم نے جنت کے اندر اہل جنت کے لیے تیار کی جو مالا والا والا کسی کان میں سنی نہیں کسی آنکھ میں دیکھی نہیں کسی کے اور دماغ میں بھی نہیں آئے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جنت میں بازار ہو گئے صحابہ نے رسول اللہ بازار تو اس لیے ہوتے ہیں مارکیٹیں تو اس لیے ہوتے ہیں شاہج جائے اب چیز خرید کر لائے وہاں پیسے ادا کرے تو لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے خریدے پراپت ہوگی بازار اس لیے ہوں گے پڑھائی نہیں اللہ کو خود کرنے کے لیے بازار لگائے گا وہاں پر یہ جمع ہوں گے وہاں پیسے نہیں دینے پڑیں گے جو چیز اس کو پسند آئے گی پسند کرنا اس کا کام فوراً اس کو مل جائے گی بغیر پیسوں کے یہ بھی اللہ ان کا ذوق پورا کرے گا ایک خواہش ہوتی ہے بغیر جانے اللہ نے فرمایا جنت سب سے زیادہ روشن اور اس کی نعمتیں شہر سے زیادہ میٹھی فرمایا تیسری چیز باریک کا بال ہے واقعہ یاد ہے نا اسی پر آ رہی باریک کا بال اس سے اللہ نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اس جنت میں جانے کے لیے پل سراب سے گزرنا پڑے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے پل سراب سے گزرنے کو آسان کرے مجھے میں فرمایا بات اس طرح گزر جائیں گے آپ جھبکنے کی طرح گزر جائیں گے تیز رفتاری سے گزر جائیں گے میں نے یہ واقعہ آپ کے درمیان میں یاد آیا اس لیے کیا کہ جن لوگوں کی زندگیاں تقوی کی ہوتی ہیں ان کو پھر مٹھاس کس میں نظر آتی ہے ان کو روشنیاں کس میں نظر آتی ہیں ان کو چمک اور کس میں نظر آتی ہے حضور علیہ السلام سے ملتا جلتا اس سے واقعہ ہے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا خود رہی ہے دنیا کے سلام مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہے قرضی کی طرح نمبر ایک مجھے نیک بیوی اور عورت پسند ہے یہ مرد کے لیے سکون کا سبب بنتی ہے جو کا پڑھا مجھے خوشبو پسند ہے اور فرمایا تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک سے نماز میں اللہ نے رکھی ہے مجھے بیوی پسند ہے خوشبو پسند ہے مجھے نماز پسند ہے ابو بکر صدیق نے کی اللہ اجازت ہو تو میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے کا وہ انصاف مالی یہاں کا مجھے پہلا پسند یہ ہے چہرہ آپ کا ہو نگاہ میری ہو میں آپ کو دیکھتا رہوں اور دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کی خدمت میں بیٹھا رہوں کہیں اور نہ جاؤں اور تیسرا مجھے یہ پسند ہے حکم آپ کریں اللہ کے دین کے لیے میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں اپنا مال آپ کے حکم پر قربان کرتا رہوں خرچ کرتا رہوں عمر فاروق نے کہا یاسر جانے تو میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے حضور نے کہا تم بھی کہو چاہے فی الحال امر بھی نہ ہو جب نہ ہی آنے مل کر آپ کون آپ کہنا مل کر مجھے پسند یہ ہے کہ لوگوں کو نماز کا کہو جکات دینے کا کہو حج کرنے کا کہو تلاوت کا کہو ذکر کا کہو نیک کام کرنے کا کہو نمبر ایک مجھے پسند ہے صرف خود میں اس میں نہ کرو لوگوں کو بھی کہو اور دوسرا مجھے پسند ہے کہ میں برائی سے روکو بے حیائی سے روکو لوگوں کو گناہ سے روکو اور تیسرا مجھے پسند ہے حق بات کہو ہاں کسی کو اچھی نادی لگے عثمان غنی نے کہا اصل اجازت ہو تو میں بھی مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے کہ افسا السلامی وہ عمر مجھے نمبر ایک پسند ہے غریبوں کو کھانا کھلانا جو کیا اسلام علیکم ورف کو عام کرنا اور تیسری بات یہ کہنی وہ سلا کے دن سے رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہو اور میں رب سے باتیں کر رہا ہوں مجھے یہ پسند ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بھی بتاتا ہوں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے حضور علیہ السلام نے سماج کہ اللہ کے دین خاطر وقت جہاد میں جہاد کرنا کافروں سے اور اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقت کر دینا دوسرا مجھے پسند ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا اور تیسرا مجھے پسند ہے موسم گرمی کا ہو اور میں روزہ رکھوں سردیوں کا روگا تو آپ دیکھیں آج کل آپ کا روگا بڑا چھوٹا ہے اللہ کرے کہ یہ چیزیں جو ان حضرات کو پسند تھی ہمیں پسند ہو جائیں یہ اصل میں برکتی تقوی کی اور روزے سے اللہ کا مقصد ہمیں تقوی کی زندگی دینا ہے آخری دو باتیں میں عرض کرتا ہوں تین بلکہ روزے سے ایک تو ہمارا ذہن جو بن رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے بولو بھی بنا کہ نہیں بنا سارے کہے اللہ ان کی آواز سے اللہ ہوتا ہے نا اس لیے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں روزہ پورا کرتے ہیں نا کیوں اللہ تو یہ صرف روزے میں ہے یا ساری زندگی میں اور ساری لائف میں ہے لائف میں نا یہ سبق رمضان کے بعد بھول جائے گا یا یاد رہے گا روزے کے علاوہ بھی یاد رہے گا نا کوئی گناہ کرنے لگے فوراً سوچنے اللہ دیکھ رہا ہے یہ روزے سے ٹریننگ ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ آپ کی عقل کہتی ہے کھاؤ اور پیو یا چھوڑ دو کھاؤ پیو عقل یہ کہتی ہے کھاؤ پیٹ بھرو گیارہ مہینے کھاتے رہے حلال پینے ہیں لیکن آپ نے کہا ہم نے عقل پر نہیں چلنا ہم نے اللہ کے حکم پر چلنا ہے روزے سے